سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگ حجرے کے پیچھے سے آپ کی اقتدا کرتے ہوئے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حدیث نمبر چھبیس سو سات مصنط احمد